جائے اور پھر یہ ہے کہ بہت سے ایسے طریقے ہیں علاج کے جو باقاعدہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ان پہ مطلب اس طرح لیکچر میں تو بات کرنا مقصد نہیں ہے وہ پھر یہ ہے کہ ریٹن فارم میں اپلوڈ کروا دوں گا وہیں جہاں پہ باقی چیزیں بھی رکھی جا رہی ہیں تو وہ طریقے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے جو احادیث میں دیے ہوئے ہیں تو وہ وہاں کرتے بجائے اس کے کہ ایک طریقہ میں باقاعدہ یہاں پہ پڑھنا شروع کروں تو وہ وہاں سے اچھا ایک سوال پچھلی دفعہ جو روایت پڑھی تھی میں نے جس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو سمجھدار بچے تھے ان کو دعا سکھاتے تھے اور جو نادان اور نا سمجھ چھوٹی عمر کے بچے تھے ان کو لکھ کے دعا گلے میں ڈال دیتے تھے وہ جو روایت تھی اس کی صحت پہ ایک سوال ہے کہ اس کی صحت کیا ہے تو سوال چونکہ اہل حدیث حضرات کا ہے تو پھر جواب انہی سے انہی کے علماء سے دیا جائے تو بہتر ہے تو ناصر البانی ایک ایسا نام ہے جس جن کو ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد اہل حدیث حضرات کی آج کا محدث اعظم مانتے ہیں اور انہوں نے اس کی صنعت کو حسن کہا ہے یعنی ضعیف نہیں ہے معدول نہیں ہے کوئی اور قسم نہیں ہے لیکن اس کی انہوں نے اس کو حسن کہا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ ضرور ہے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ تقریباً ہر مکتبہ فکر میں پایا جاتا ہے اہل حدیث حضرات میں بھی پایا جاتا ہے اور واقعوں میں بھی پایا جاتا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو چیز ان کی بنیادی سوچ سے اختلاف رکھتی ہو اس کی سند چاہے حسن ہے چاہے صحیح ہے وہ کہہ دیتے نہیں جی یہ غلط ہے جیسے وہ سند جو محدث عبد الرزاق ہیں جو جن کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روایت میں ان کی سندوں کے اندر مختلف جگہوں پہ ایک سے زیادہ جگہوں پہ پایا جاتا ہے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی کئی ایسی روایات ہیں جن کی صنعت صحیح ہے لیکن اس کو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ موضوع ہے یہ جھوٹی ہے کہ وہ ہماری جو سوچ ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو اب جیسے میں نے کہا کہ البانی صاحب نے تو اس کو کہہ دیا کہ یہ حسن ہے لیکن بن باز نے کہا کہ یہ جھوٹی ہے اب دونوں اہل حدیث علماء ہیں بن باز صاحب کو کا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ان کو کس طرح سے رینک کیا جاتا ہے لیکن البانی صاحب کو میں نے دیکھا ہے بہت کتب میں بھی دیکھا ہے کہ لکھا ہوتا ہے محدث اعظم لکھا ہوتا ہے اور یا آج کے دور کا محدث اعظم لکھا ہوتا ہے بلکہ ایک کلپ میں تو البانی صاحب کے لیے محدث اعظم کے الفاظ میں نے خود سنا ہے سنی سنائی بات نہیں ہے میں نے خود سنا ہے ڈاکٹر اسرار نے بھی کہے اچھا جی ہاں، وہ اہل حدیث نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی استعمال کیا کہ جی محدث اعظم تو کچھ لوگ محدث کہتے ہیں تو البانی صاحب نے اس کو حسن کہا ہے بن باز اب وہ بھی ہیں انہوں نے اس کو کہا ہے جھوٹی ہے تو سند کے حساب سے تو یہ جھوٹی نہیں ہے اور سند کے حساب سے تو انہی کے ایک اور عالم میں نے کہتی البانی جن کو محدث مانا جا رہا ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ حسن ہے درست تو سند کے حساب سے یہ جھوٹی نہیں ہے اب اگر ان کے عقیدے اور سوچ کے ان سے میل نہیں کھاتی اور اس سے میچ نہیں کرتی اس لیے جھوٹی ہے تو پھر وہ اب میں اس میں کچھ کہنے سکتا باہر علی سے زیادہ اس موضوع پہ میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن اس طرح کی سوچ کے ہر مطلب فکر میں لوگ پائے جاتے ہیں لوگ میں دیوبن میں بھی ہے لوگ میں بریلی میں بھی ہیں جو اپنی سوچ کے مطابق نہیں ہے وہ بات اگر ٹھیک بھی ہے تو اس کو غلط کہتا تو وہ اس لیے آپ اس کو چھوڑیں اچھا اب کچھ چیزیں جو کچھ مسائل جو خود بخود ہم پہ آ جاتے ہیں کسی نے کوئی جادو کیا نہیں ہوا کسی نے کوئی تعویذ نہیں کرایا کسی نے کوئی جن جن پیچھے نہیں لگایا لیکن پھر بھی مسائل آتے ہیں اس میں مثال کے طور پہ میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کچھ میرا خیال ہے دوسری یا تیسری نشست میں کہ وہ ایک کیس ہمارے سامنے آیا تھا کہ ایک بچی پہ جن تھا تو وہ جب قرآن مجید پڑھا گیا اور رک کی آیات پڑھی گئی تو وہ جن جو تھا وہ بول پڑا تو ان سے پوچھا کہ اس سے گیا کہ بھی تم اس بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ جی میں اس سے محبت اور عشق میں مبتلا ہوں کہا اچھا سب سے پہلے تو تمہیں اس پہ تم آئے کیسے انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کے واش روم میں رہتا تو یہ دعا پڑے بغیر اندر آتی تھی تو میں تو اس کو نہاتے بھی دیکھتا تھا اور واش روم میں بیٹھتے دیکھتا تھا تو مجھے بس اچھی لگ گئی تو میں نے پھر اس پہ قبضہ کر لیا تو اسی لیے دیکھیں جو دعا ہے واشروم کی اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں بین الخبوسی والخبائس کے الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جنات اور عورت جنات تو یہ بڑی حکمت ہے اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کو کہا گیا کہ واشروم میں جانے سے پہلے آپ نے دعا پڑھیں تو وہ مقصد اب وہ پتہ چل گیا کہ کیا مقصد ہے کیونکہ جب آپ یہ دعا پڑھ کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اندر اگر کچھ ہے کیونکہ یہ چیزیں زیادہ تر بدبودار جگہوں پہ رہتی ہیں اور خلیص اور جہاں گندگی ہے وہاں رہتی ہیں یہ چیزیں ہاں ان میں مسلمان جنات بھی ہیں ان کو میں بیچ میں شامل کر رہا لیکن جو شیاطین نما جنات ہیں اور غیر مسلم اور کافر جنات ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ گندگی پہ رہتے ہیں گندی جگہوں پہ اور کسی گھر کے اندر اس سے زیادہ گندی جگہ کیا ہوگی تو اس لیے یہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ دوبارہ سیکھی جائے اپنے بچوں کو سکھائی جائے خود بھی پڑھی جائے بچوں کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالی جائے اگر دعا یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو آج کل سٹکرز بنے بنے بڑے عام مل جاتے ہیں بازار میں ہم لوگ کہ جی، واش روم کی دعا کا اسٹکر دیتے ہیں وہ اسٹکر آپ دروازے کے ساتھ باہر لگا لیں اس میں داخلے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے اور باہر آنے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے وہ آپ لگا لیں تو یہ ہے کہ اور بچوں کو بھی سکھا دیں کہ بیٹا جب بھی داخل ہو گئے اگر نہیں یاد تو یہ دعا لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے اندر جانا ورنہ اچھا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اندر جائیں واش روم کے تو الٹا پاؤں بایاں پہلے اندر رکھیں اور جب باہر آئیں تو دایاں باہر پہلے یہ بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ اس کی کوئی روایت نہیں میری نظر سے گزری لیکن یہ کہا جاتا ہے مجھے بھی پتا کہ کوئی حدیث ہے میری نظر سے نہیں گزری ممکن ہے احادیث کی تعداد اتنی ہے کوئی میرا نہیں خیال کہ ہر کوئی کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نظر سے حدیث گزری ہو تو یہ ذرا اچھا اسی طرح ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جس کا بہت سے دوستوں کو پتہ نہیں ہے اور یہ نہ صرف اہم ہے بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہے وہ ہے جو شادی شدہ حضرات ہیں جب میاں بیوی جو ہے وہ اپنے تعلقات کے سلسلے میں اکٹھے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی دعا ہے اور ہمارے بہت کم لوگوں کو اس بات کا شاید پتا ہے کہ ایسی کوئی دعا موجود ہے اگر دعا نہیں ہے تو آتی تو میں سمجھتا ہوں اس دعا کو یاد کیا جائے بہت اہم معاملہ کیوں ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دعا اس لیے یاد کی جائے کہ روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس دعا کو نہ پڑھا جائے تو جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ایک یا ایک سے زیادہ شیطان جن آ جاتا ہے اور جہاں میاں بیوی سمجھ لیں گے صرف ہم دو ہی ہیں وہ میاں کے ساتھ وہ جن ساتھ شامل ہوں اور ایک روایت میری نظر سے گزری جو کسی ایک صحابی سے منسوب ہے اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہا ان کا خیال یہ ہے اس کی صحت مجھے میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ وہ صحیح ہے حسن نہیں ہے کیا ہے لیکن روایت میری نظر سے گزری ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی رائے وہ صحابی جو ہے ان کی رائے یہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں میں نے دیکھا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے فرمایا انہوں نے کہا انہوں نے خود اپنا ایک بیان دیا ہے انہوں نے تو یہ رائے دی ہے کہ جو بچے پیدائشی ہجڑے پیدا ہوتے ہیں پیدائشی بائی اگر وہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ایسے ہی کسی موقع پہ میاں کے ساتھ شیطان شامل ہوا ہے اور وہ بچہ میاں کا نہیں ہے اس جن کا کا شیطان ہے یہ اتنی خطرناک بات ہے اور اتنا خطرناک معاملہ ہے باقی اس کے سلسلے میں بھی ایک چھوٹا سا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ میں نے تیار کیا ہوا وہ بھی میں وہاں پہ آپ کر دوں گا تاکہ دوست احباب اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیں وہ دعا بھی پڑھ لیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ دعا ہے جو میاں جب بیوی کے پاس جانا چاہے تو پہلے دعا پڑے اور پھر اس کے پاس جائے ورنہ یہ بھی معاملہ خطرناک ہے اب جہاں پہ میاں بیوی کے درمیان کوئی جن شیطان یا شیاطین اس طرح سے داخل ہوں گے تو وہ پھر کسی ایک پہ اثرات بھی ان کے دورس ہوں گے اور مرتب ہوں گے اور معاملہ سیریس ہو بھی سکتا ہے اب اس میں کسی نے کوئی تو نہیں کرایا آپ نے کسی حاصل نے کسی نے آپ پہ تعویذ نہیں کرایا آپ کے اوپر کوئی جن نہیں بھیج دیا اس نے یہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے ایک کیس آیا ہمارے سامنے ابھی میرے سامنے ریسنٹ بات ہے کافی کافی طویل بات ہے میرا خیال کو ڈیڑھ دو مہینہ مشکل سے ہوا ہوگا چھوٹا بچہ کہنے لگے کہ جی وہ اس کو چیک کیا جائے تو اس بچے پہ تھوڑے سے اثرات تھے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اثرات بچے پہ ایسے معاملے کی وجہ سے ہوئے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے دوران جس موقع پہ اس بچے نے اللہ تبارک تعالیٰ نے بچے کا جو ہے وہ ماں کے اندر رکھا اس موقع پہ کہیں ساتھ میں کوئی ایسا معاملہ تھا اور وہ کوئی شیطان ساتھ تھا تو اس کو کچھ تھوڑے سے اثرات بچے پہ اب ان کو میں نے وہ لاہور پہ لگا رکھا الحمد للہ اور مجھے پورا میرا ایمان ہے کہ اب تک یا تو وہ ٹھیک ہو چکا ہوگا یا انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے دو ہفتے میں ٹھیک ہو جائے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس میں تو وہ ڈاکیومنٹ میں میں نے اور بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ ہو جائے گا اس کا نام ہی میں نے رکھا ہے کہ مباشرت کے آداب تو اس کے اندر وہ تفصیل دی ہوئی ہے کون سی دعا کب پڑھنی ہے اور کیوں پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود ہو جاتی ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے کسی نے کوئی آپ کو کچھ کیا نہیں ہے کوئی ٹونا نہیں ہوا ہوا خود ہی ہو گیا بس اچھا تیسری ایک بہت ہی آسان سی بات ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ہم باہر سے آئے گھر میں ہم داخل ہوئے جزاک گھر میں ہم داخل ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہم داخل ہوں تو بلند آواز سے کہیں السلام علیکم اگر گھر پہ کوئی نہیں ہے خالی گھر ہے پھر بھی کہیں السلام علیکم روایات سے اچھا جب میں روایات کہہ رہا ہوں تو اس روایات میں احادیث بھی آ جاتی ہیں صحابہ کے اقوال بھی آ جاتے ہیں بزرگوں کے اقوال بھی آ جاتے ہیں تو میں جسے کہتے ہیں ایک جنرل ٹرم یوز کر رہا ہوں روایات میں یہ آیا ہے کہ جب آپ آتے فرض کریں گھر پہ کوئی نہیں ہے جب آپ آتے ہیں تو گھر کے دروازے کے ایک طرف دو دائیں طرف ٹھیک ہے میں دیکھ لوں باقی دوستوں کو دیکھ دائیں طرف دو اچھی چیزیں اور بائیں طرف دو خبیص چیزیں کھڑی ہوتی ہیں جب آپ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم تو جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ اندر داخل ہو جاتی ہیں اور جو بری چیزیں ہیں وہاں سے وہ چلی جاتی ہیں اور وہ اچھی چیزیں جو ہے نا وہ ایک طرح کی آپ اور آپ کے گھر کے لیے محافظ ہیں اللہ کی طرف سے ظاہر آپ محافظ تو اللہ کی ذات ہے وہ ساری سارا کچھ اسی کی طرف سے لیکن یہ وہ سبب کیا ہے عالم اسباب ہے سبب ہے وہ آپ کے لیے محافظ ہے آپ کی سیکیورٹی ہے آپ کا پروٹیکشن ہے جب آپ سلام نہیں کرتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اچھی دونوں چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور وہ جو خبیص دو چیزیں وہ آپ کے ساتھ اندر داخل ہو جاتی ہیں میں ایک جگہ ایک مفتی صاحب کا کسی کا مجھے یاد نہیں ہے کافی پرانی بات ہے میرے خیال ہے آٹھ نو دس سال پرانی بات بسم اللہ تو انہوں نے درج کیا پہلے کہ جی میرے پاس ایک ایسا جوڑا بھی ابھی آئے انہوں نے کہا کہ جی یہ اچھا انہوں نے کہا کہ جی میاں بیوی آئے جوڑا ایک آیا اور انہوں نے کہا جی ہماری لڑائی بہت ہوتی ہے ہمارے وہ لڑتے ہی رہتے ہیں کہتے میں نے بہت سے وظائف بھی دیے اور بھی چیزیں بھی بتائیں مختلف طریقے سے مختلف وقت وہ بار بار آتے رہے لیکن پتہ چلا کہ جی وہ کوئی خاص واقع ہو نہیں رہا تو ایک دن خیال ایک آیا کہنے لگے کہ تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام کرتے ہو کریں جی میں تو سلام نہیں کرتا میں نے پہلی دفعہ آپ سے سنا کہ ایسا کرنا چاہیے اگر خالی گھر ہے پھر بھی سلام کرنا چاہیے نہیں تم ایسا کرو یہ کام کرو اور بڑی باقاعدگی سے کرو اگر کہیں اندر داخل ہو گئے اور اچانک خیال ہے کہ میں نے سلام نہیں کیا تو واپس باہر چلے جاؤ اور پھر داخل ہو سلام کر کے تو پھر مجھے بتانا ہفتہ دو ہفتہ جتنی دیر بھی انہوں کہی تھی اس کے بعد وہ کہ جی، ہماری لڑائی ختم ہو گئی تو پھر کہنے لگے کہ اچھا مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہوتا کیا کہ تم اندر داخل ہوتے ہیں تمہارے استھان کو جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے اچانک ایک خیال آیا کہ ابھی چند روز پہلے میں بغیر سلام کے اندر داخل ہو گیا تھا تو بیوی کو دیکھ کے ایک دم جو غصہ آ گیا پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے سلام نہیں کیا تو میں واپس باہر چلا گیا پھر میں سلام کر کے اندر آیا تو مجھے وہی بیوی جس پہ ابھی مجھے بڑا شدید غصہ آ رہا تھا وہ مجھے بڑی نارمل سی ہستی مسکراتی مجھے نظر اب اس میں بھی کسی نے کوئی جادو ٹونا نہیں کرایا کچھ نہیں کرایا یہ بھی خود سے ہو گیا تو سلام کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اچھا اسی طرح ہم کہتے ہیں جی کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے یہ بھی روایات سے پتا چلتا ہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا کیا جنات کا معاملہ تھوڑا سا یوں بھی سمجھے روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر گھر کی چھت پہ کوئی ایک آدھا خاندان جنات کا ضرور ہوتا ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ کے بغیر پڑھتے ہیں اکثر آپ دیکھیں نا بسم اللہ پڑھتے ہیں بندہ کہتا ہے یار برکت ہوئی ہے تو کھانا کھا لیا ماشاء اللہ پیٹ بھی بھر گیا کئی بار آپ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں چلا مطلب کھانا بھی ختم ہو گیا پیٹ بھی نہیں بھرا تو جنات کی جو اصل خوراک ہے احادیث سے اور دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خوراک ہمارے بچا ہوا کھانا ہے یعنی ہم نے گوشت کھایا ہے ہڈی جو بچی ہے وہ ہم نے پھینک دی ہے وہ ہڈی جو ہے اس پہ جنات نے آنا ہے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا ہے ہم نے اور وہ ہڈی ہم نے ہے تو اس میں جو جنات آئیں گے وہ مسلمان جنات آئیں گے اور اگر ہم نے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کر کھایا ہے اور وہ ہڈی پھینکی ہے تو اس میں جو جنات آئیں گے نا وہ شیاطین اور کفار اور غیر مسلم جنات آئیں گے اس سے بے برکتی ہوگی تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گھر میں جہاں پہ لوگ بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کرتے ہیں یا اینڈ اور کہہ دیتے ہیں نا اینڈ اور ٹھیک ہے یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں زیادہ تر لوگ اس گھر میں عام طور پہ کھانے میں برکت نظر نہیں آتی بیماریاں بھی زیادہ رہتی ہیں لڑائی جھگڑے بھی زیادہ رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ برے جنات بیچ میں جب شامل ہو جاتے ہیں وہ کچھ آپ پہ نہ بھی کریں تو ان کی موجودگی ہی کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت قسم کے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح احادیث سمیت میں اب روایت میں احادیث سمیت شامل کر رہا ہوں ہر چیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ رات کا جو وقت ہے وہ اصل میں وہ وقت ہے جنات کی اٹیک کا اور خاص طور پہ منع کیا گیا ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کے صبح طلوع طلوع آفتاب تک گھروں سے باہر نہ نکلا جائے اور اکیلا تو کسی صورت نہ نکلے کہا گیا ہے کہ اگر بہت ضروری ہے نکلنا تو گروہ کی صورت میں نکلو اور گروہ میں کم سے کم تعداد تین لگائی گئی اب ہمارے یہاں آج کل چونکہ جابس ایسی ہیں آپ رات آٹھ بجے آپ کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے کوئی نو آپ کو بچ جاتے ہیں اب وہ تھوڑی ایک مجبوری ہو گئی ہے اسی طرح میں تو کہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قسمت کو کیوں بندہ غلط کرے ہماری اپنی نا ہیں اور کوتاہیاں ہیں شادی بیاہ کے فنکشن رات کے ہو گئے ہیں میں نے بچپن میں دیکھا ہوا دن میں ہوتے تھے <laughs> ہاں، <laughs> یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اپرات کے فنکشن ہو گئے خواتین بن سمر کے زیورات پہن کے بھڑکیلے کپڑے پہن کے خوشبوئیں لگا کر کھلے بال چھوڑ کر میں ایک اور بات بتا دوں تجربے سے یہ بات اس میں روایت میری نظر سے نہیں گزری میں تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کو بتایا جہاں پہ کوئی روایت نہیں ہوتی میں کہہ دیتا ہوں کہ تجربے سے بات سامنے آئی ہے تجربے سے ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ خواتین کے کھلے بالوں پہ جن بڑی جلدی آتا ہے تو ایک تو کھلے بال ہیں اوپر سے رات کا وقت ہے جس پر خاص طور پہ مردوں کو بھی کہا گیا کہ باہر نہ نکلے اور پھر بھڑکیلے لباس ہیں اور خوب پرفیومز اور خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں تو پھر اس پہ ہمارے پاس میں نے مجھے تو ایک ہمارے عزیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے وہ بھی دوستوں کو وہ مشورے دیتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں اور وہ بھی الحمد للہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی چیز اس طرح کی نہ ہو جو شریعت سے متصادم ہو وہ بھی خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا تو ان کے پاس ایک کیس آیا انہوں نے ان سے خود میں نے سنا ہے کہ لکھے کہ جی ایک خاتون تھیں جن کے اوپر پانچ چھ جنات بیک وقت ان کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے ایک بھی نہیں بلکہ وہ تو کہہ کے ہنستے میں کہہ رہے تھے کہنے لگے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہر بچی کے اوپر پانچ چھ سات تو ہیں ہی ہیں اب اس کا حل اب دیکھیں نا جیسے آپ رات دفتر دیر تک ہے نکلنا سوائے اس لیے کہ نماز دیکھیں اگر آپ گھر پہ ہیں مغرب کے لیے آپ نے مسجد جانا ہے عشاء کے لیے مسجد جانا ہے فجر کے لیے مسجد وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ غیر ضروری باہر نکلنا وہ تو ضروری ہے اور شرم لازم ہے اس لیے اس میں اثرات نہیں ہوتے اس کی بھی وجہ میں ابھی بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتا اچھا ابھی ان سب چیزوں کا حل بھی بتانا نا کہ اس کا پھر طریقہ کیا ہے جیسے ہم نے واش روم کی دعا ہے میاں بیوی کے تعلقات کی دعا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے رات کو اکیلے اگر نکلنا پڑ گیا ہے تو کیا کیا جائے کہ بھائی اثرات نہ ہو وغیرہ وغیرہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں اچھا پھر ظاہر ہے کہ میرے بڑے قریبی عزیز ہیں خود ہی بتانے لگے کہ ایک دن دو خاتون جنات ان کے ساتھ چمٹی خود کہنے لگے کہنے کہ بھائی وہ رات کو تو آ گئی تھی مجھ سے میں نے دیکھا ہے انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی تم ہمیں بہت اچھے لگتے ہو ہم تو عاشق ہیں ہم تو تجھے نہیں چھوڑیں گے تو کیا کریں لاہور بڑھ تو لاہور پڑھنے لگایا تو کچھ عرصے بات کہنے لگے کہ مجھے محسوس تو ہوتا ہے کہ میں اب تھوڑا سا اس کے اندر لائٹ ہو گیا ہوں محسوس تو ہوتا ٹھیک ایک اور بہت ہی اہم نقطہ جو بھی اصل میں میرے خیال اچانک مجھے یاد آیا تھا تو میں نے فوراً لکھ لیا جب ابھی میں بات پیچھے کر رہا تھا وہ شروع کی اور میری بیوی کے تعلقات کے حوالے سے ہمارے یہاں کبھی دانستگی میں اور کبھی غیر دانستگی میں کفر یا کلمات بھی ادا کیے جاتے ہیں مجھے یاد ہے آپ کو پتا چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو کوئی سات آٹھ نو سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں سات ایک سال ہوں گے چھ سات سال کوئی انڈین گانا بڑا مشہور ہوا بھی یاد نہیں ہے کیا تھا لیکن اس کے کلمات انتہائی کفریہ کلمات تھے اور ہر دوسرا لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں گزرتے ہوئے وہ گانا رہا تو میرے کولیگ تھے وہ پی ایچ ڈی کرنے امیرکا چلے گئے تو ماشاءاللہ بڑے سوم مسلات کے پابند اور اچھے نیک آدمی تھے ہیں تھے کیا ہیں ابھی یہاں نہیں ہے لیکن ہیں تو صحیح تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں اس طرح کا گانا میں نے کہا نہیں مجھے تو میرے سامنے کوئی بچہ اگر پڑھتا تو مجھے ایڈوائز کرتا ہوں بیٹا پڑھو تو جس میں کفری اکلی بات ہے اچھا زیادہ تر بچوں کو آگے سے جواب ہوتا تھا سر وی ڈونٹ اٹ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ یو مین اٹ اور you do not mean it احادیث سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان زبان سے کہنے کا نام ہے دل سے ماننے کا نام ہے اور اس پہ عمل کرنے کا نام تین باتیں کہیں ایمان کے بارے میں حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کے کے مطابق اس میں سے ایک تو آپ نے غلط کر دی جب آپ کہتے ہیں ڈونٹ مین اٹ اس کا مطلب آپ دل سے نہیں مانتے نا یہ تو دوسرا لیول آ گیا نا پہلا لیول تو آپ نے کر دیا زبان سے کہنے کا نام ہے جیسے اگر آج ایک کافر آپ کے ساتھ بیٹھا یاری یعنی دوستی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول زبان سے اس نے کہا اس نے دل سے نہیں کہا لیکن حدیث کے مطابق ایک پہلو تو اس نے کم از کم پورا کر دیا تو بڑی احتیاط کی اچھا پھر ہمارے یہاں کئی بار لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے کلمات ترس کر دیتے ہیں میرے ساتھ ہی اللہ نے ایسا کیوں کیا استغفر اللہ میں نے کیا کیا تھا سر یہ بات بھائی تم نے کیا کیا پہلے تو بتاؤ یہ تو بعد میں پوچھ رہا میں نے کیا کیا تھا یہ میرے ساتھ ہوا پہلے بتاؤ تم نے ویسے کیا کیا نماز کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے روزے کی ہمیں فکر نہیں ہے زبان کی ہمیں اپنی فکر نہیں ہے ہم نے تو ایسے دیکھا ایسے بھی خاندان دیکھیں کہ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے جگت بازی میں ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں اللہ آپ کو بھی یاد ہوگا دہلی میں وہ بھائی ہے جی بالکل ابھی تو الحمد للہ وہ شاہ صاحب کے ساتھ اچھا لیکن ہم نے دیکھا تو کی گالیاں تو گفتگو میں شامل زبان کا خیال نہیں اور ایسی ایسی گالیاں بندہ کہتا ہے کہ یار میں میرے جیسا بندہ کہتا ہے یار میں تو خواب میں بھی کسی کو نہ دوں تم لوگ شغل میں دے رہے ہو دوسرے تو ہماری ایک عزیزہ انہوں نے کہیں کوئی مسئلہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا تو وہ ہم میں نے اپنی خواتین کے پاس پہنچ گئی اپنا دکھڑا رونے کے لیے اور وہاں پہ انہوں نے روتے دھوتے کہہ دیا میرا کوئی نہیں میرا اللہ نہیں ہے مجھے بھی پتا چلا میں نے ان کے میاں کو کہا کہ دیکھیں ان کو یہ کہیں کہ میری رائے میں تو آپ کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے یعنی کہ میری رائے ہے باقی میں اب اس میں انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کون سا مفتی ہے یا کوئی عالم ہے کوئی ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے لیکن انہوں نے وہاں کی تذکرہ خواتین سے تو ان میں سے ایک خاتون ایک مفتی صاحب کی شاگردہ تھی ان کا ٹھہر میں بھی بات کرتے ہیں انہوں نے فون کر دیا مفتی صاحب کو مفتی صاحب بڑے مشہور اسلامت کے مفتی ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت مشہور وہ تھی نون پرسنالٹی انہوں نے بتایا کہ جی، یہ انہوں نے فکرہ کہا ہے اس طرح تھی تو وہ تو اپنے اس میں نہیں تھیں وہ تو بڑی ڈپریشن اور اس میں انہوں نے فکرہ کہہ دیا ہے لیکن ہمارے یہاں یہ ایک ندیم صاحب ہیں نیچے رہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب تجدید ایمان کی بھی ضرورت ہے اور تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہے تو مفتی صاحب نے آگے سے کہا کہ انہوں نے ایک چیز چھوڑ دی ہے انہیں شاید پتہ نہیں تھا یا ان کے ذہن سے نکل گئی تجدید ایمان کرو سلاد و توبہ پڑھو اور پھر تجدید نکاح کم کنور گئے انہوں نے پھر مجھے بتایا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا چلے آپ نے مجھے میرے میرے ایڈ کر دیا آئندہ کبھی ایسی کوئی بات ہوتی میں خود عرض کروں گا اچھا اب ظاہر ہے تجدید ایمان تو چلو ٹھیک ہے وہ تو آپ نے کلمہ پڑھنا اور تو کچھ نہیں ہے سلا تو توبہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی کوئی مسئلہ ہے تجدید نکاح اب مسئلہ گڑبڑ ہو گیا کہ اب کیا کریں اب ہمارے یہاں تجدید نکاح کا کانسیپٹ نکاح کا کانسیپٹ وہی ہے کہ وہ نکاح ہاں آئے گا وہ سارا معاملہ میں نے ان کو سمجھایا میں نے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تجدید نکاح کا یہ مطلب نہیں ہے تجدید نکاح کا چھوٹا ایک آسان راستہ بھی یعنی کیا میں نے کہا یہ کہ خاندان کے دو مرد حضرات چاہے ان کے بھائی ہوں یا ان کے بھائی آپ کے بھائی کو چاچا تایا جو بھی قریبی عزیز ان کو دو بیٹھ جائیں اور میاں بیٹھ جائیں اور میاں ان دو حضرات کی موجودگی میں اپنی بیوی سے پوچھ لے کہ بھائی میری بیوی ہے میرے نکاح میں وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کے نکاح میں وہ تین دفعہ کہتے ہیں بس اللہ خاص اللہ تجدید نکاح ہو جائے گا کوئی وہ نہیں کہ نکاح خاں آئے گا اور وہ سارا ایسا کچھ نہیں ہم کہے ہے اب یہ بڑا اہم ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں سریحن کفر کفر گانے چل رہے بچہ بچہ گا رہا یہ نہیں پتا کہ بھائی تم یہ گانا جو گا رہے ہو whether you it or not جن سے کہہ رہے ہو یا نہیں کہہ رہے تم نے زبان سے تو ادا کر دیا ہے تم نے زبان سے کفر کہہ دیا تو اس کے لیے بہت ضروری کیا ہے ذرا جگہ دے دیجیے ضروری اس کے لیے کیا ہے تو بھائی زبان ہر لحاظ سے احتیاط کرے خالی یہی نہیں کہ کوئی منہ سے کفر نہ آ جائے خالی یہ نہیں ہے مطلب اور بھی چیز اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ فوہش نہیں بکتا یا تو ہمارے گانے فوہش چل رہے ہیں اب تو الحمد میں گانے نہیں سنتا لیکن گاڑی میں ڈرائیو کرتا ہوں بازار میں سے گزر رہا ہوں اشارے پر رکو میرے ساتھ گاڑی پہ آ کے رکی اس نے اونچی آواز میں ٹیک لگا ایسی ایسی خرافات تو اس طرح کے کلمات کفری کلمات سننا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ نہ صرف سنیں بلکہ آپ اس کو پسند بھی کریں اور پھر آپ خود گانا وہ گنگنائیں اس میں جی جو گانا بتایا کچھ کفری کلمات والے اگر یہ بھی کوئی گنگنا رہا ہے اس کو بھی پھر تجدید ایمان میں کہتا ہوں اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کفری کلمات والا گانا بھی گنگنا رہا ہے تو اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے بلکہ اسی سلسلے میں ایک اور چیز بھی آپ نے نظر سے شاید روایت گزری ہوگی فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا شام کو مسلمان نہیں ہوگا شام کو مسلمان ہوگا تو صبح مسلمان نہیں ہوگا اس مفہوم میں ایک روایت موجود ہے اچھا اب یہ بات مجھے اب سمجھ آئی جب یہ سارا سامنا سامنے آیا معاملہ کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا جو آدمی ماشاء اللہ نمازی ہے وہ جب وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پڑھتا ہے اشد اللہ اللہ محمد تو اس کا مطلب ہے اس نے تجدید ایمان کر لیا یعنی دن میں پانچ دفعہ وہ شخص تجدید ایمان کرتا ہے اسی لیے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا وضو قائم بھی ہے تو زیادہ مناسب ہے آپ نے زہر پہ وضو کیا تھا وضو قائم ہے پھر بھی مناسب ہے کثر سے پہلے دوبارہ وضو کریں وضو دوبارہ کریں گے تجدید ایمان بھی دوبارہ ہوگا اچھا اب آپ نے آپ ہیں تو پانچ وقت کے نمازی ماشاءاللہ اللہ جماعت پڑھتے ہیں لیکن آپ کو یہ خرافات گانے سننے اور گنگنانے کا بڑا فرض کریں شوق ہے تو ادھر آپ نے تجدید ایمان کیا نماز پڑھی باہر نکلے گاڑی میں اپنے ٹیک لگایا کفر سنا ایمان سے نکلے اچھا ایک چیز ذہن میں رکھے کفر سرزد ہونا اور کافر ہونا دو مختلف چیزیں اس کا پلیز یہ مطلب نہ لیجیے کہ میں کہہ رہا ہوں کافر ہو گیا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کفر سرزد کچھ چیزیں ہیں جو کفر سرزد ہونا کہلاتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کافر ہونا کہلاتی ہیں اب یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے میں اس موضوع پہ اس کو نام بات کرنی ہے آج کا وہ مقصد بھی نہیں اچھا اب یہ ہے کہ آپ کے منہ سے کفر نکلا گنگنا رہے ہیں ساتھ آپ تو آپ باہر ہو گئے کفر سرزد ہو گیا آپ سے کافر ہونے کا بتوا مطلب نہیں دے رہا میں اللہ کفر ہو گیا آپ سے آپ نے اثر کی نماز آ گئی آپ نے دوبارہ وضو کیا پھر آپ نے پڑھا شاید اللہ آپ پھر مسلمان ہو گئے مجھے اس روایت کی ایک تفسیر یہ بھی سمجھ کہ ابھی مسلمان ہے ابھی مسلمان نہیں ہے ابھی مسلمان مطلب زگ زگ لگایا ہوا ہے آرام نے اللہ معاف کرے خیال ہی نہیں ہے اچھا۔ ایک یہ بھی مجھے بات سمجھ میں آئی باقی اور بھی اس کی تفاصیر مختلف علماء نے لکھی ہیں لیکن مجھے جو بات ایک وہ ون آف دی انٹرپریٹیشن اچھا اب کئی بار انسان جو ہے وہ اچھا ہاں جیسے ابھی ہم نے میں نے پچھلی دفعہ بھی قرآن سے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خاص طور پہ دو تین چیزیں کہی ہیں ایک تو کہی ہے کہ جادو اثر نہیں کر سکتے جب تک عزت نہ ہو دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ جو نیک اللہ کے بندے ہیں ان پہ کوئی شیطان جو ہے وہ ان کو بہکا نہیں سکتا ان پہ کسی قسم کے اس کے اثرات نہیں ہو سکتے اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان شیاتین سے اور جنات سے زیادہ مضبوط ہے اور طاقتور ہے ہم ان سے خامخواہ ڈرتے ہیں اصل میں وہ ہم سے خوفزدہ ہے ہم پہ حملہ ور ہونے کے انہیں موقع کہاں کہاں ملتے ہیں شدید خوف کی جب کیفیت کو تب ملتے شدید مایوسی میں ان کو موقع ملتا ہے شدید غصے میں ان کو موقع ملتا ہے غفلت میں ان کو موقع ملتا ہے اور شہوت میں ان کو موقع ملتا ہے یہ وہ پانچ چیزیں جو میرے علم میں ہیں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ وہ پانچ چیزیں جو میرے علم میں ہیں اسی لیے خوف اور مایوسی سے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں آپ پڑھنے کی کیوں کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ نہ ہمیں مایوسی ہو اور نہ ہمیں خوف ٹھیک ایک مسئلہ ختم غصہ ویسے ہی منع کر دیا گیا کہ حرام بھائی غصہ نہیں کرنا وہ بھی دین میں منع ہے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے غفلت سے بھی بچنے کی ضرورت ہے شہوت کا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ بعد میں غسل کر لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ بغیر غسل کی حالت میں ساری رات سوئے ہیں اسی وقت غسل کر لینا کو پانچ دس منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ ایک علیحدہ بات ہے میرا مطلب یہ نہیں کہ ساری رات رہے گا اچھا فجر کی نماز پڑھنے کے اٹھیں گے تو غسل کر لیں گے آپ سونے سے پہلے اسی وقت غسل کر کے سوئیں بلکہ اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں بھی ہے اور عام مطلب آپ بس سو رہے ہیں تو بھی میں کہتا ہوں کہ وضو کر کے اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جیسے وہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو میں تو کہتا ہوں آپ ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کریں یہ بہت ضروری ہے ایک چیز دوسری چیز وہ جو میں نے بات کی کہ اچھا اب رات کو نکل نہیں پڑ گیا کیا کریں میں دفتر سے چھٹی رات کو میری آٹھ بجے ہوتی ہے اب میں کیا کروں اب میرے پاس یونیورسٹی میں کچھ کلاسز جو رات کو ساڑھے چھ سے ساڑھے نو بجے تک ہوتی ہیں ساڑھے نو کلاس فارغ ہوگی دس پندرہ منٹ اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن میں گزر جاتا ہے گزر نکلتے نکلتے دس بج جاتے ہیں پانچ تو پہنچتے گیارہ بج جائیں اگر کوئی ٹیچر اگر رات کو پڑھا رہا ہے آپ تو بلکہ میرے خیال ہے آپ نے تو ریسنٹلی پڑھی ہے رات کو کلاسیں تو اب آپ ساڑھے نو بجے تو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں وہ پھر نکلتے نکلتے پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ آپ کو لگ جاتا ہوگا پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد پھر آپ گھر پہنچتے پہنچتے آپ کو گیارہ بجتے ہوں گے کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہوں گے اگر ٹریفک پچھلے دن چونکہ وہ سڑکیں کھدی ہوئی تھی تو ٹریفک ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہو تو اب کیا کیا جائے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ وہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہے ہر وقت سب سے آسان طریقہ اس کا کیا ہے حدیث میں بھی آ گیا ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اور آسان سے ذکر ہے انسان دل میں پڑھتا جائے آپ باہر نکلے ہیں بسم اللہ پڑھے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل میں پڑھتے جائے آپ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھے ایک مارے بسم اللہ پڑھے ہوں لا الہ الا اللہ سارے رستے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک مطلب ویسے تمام اذکار خالی یہ نہیں تمام اذکار لیکن میں یہ بات پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ ان اذکار میں اور خصوصی طور پہ چونکہ اس کو کہا بھی گیا کہ افضل ذکر ہے اس ذکر میں اتنی روحانی اور اتنی زبردست اللہ کی فضل و کرم سے قوت موجود ہے کہ اگر آپ پہ شیاتی حملہ آور ہوں تو یا تو وہ پسپا ہو جائیں گے یا وہ جل کر خاک ہو جائیں گے روسٹڈ برنر یہاں پہ چکن روسٹ ہوتا ہے یہاں پہ جن روسٹ ہو جائے اتنی کمال کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور اتنی آسان آسان چیزیں دی ہیں ہم نے اپنی زندگی اتنی مشکل بنا لی ہے فلانے کے پاس جائیں گے وہ یہ کرے گا وہ وہ کرے گا ادھر کیڑے پھکوا رہے ہیں ادھر پتہ نہیں کیا کروا رہے ہیں مطلب جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہو جس گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہو نہیں پہنچتی ہو تو اذان کلاک لگا لو جس گھر میں خرافات نہ ہو یا اگر نہیں باز آتے تو چلو بہت کم ہو اور اس کے مقابلے پہ اللہ کا کلام اللہ کا نام اللہ کا ذکر زیادہ ہو اس گھر کو اس کے گھر والوں کو کوئی چیز ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ میں عرض کروں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان باوضو رہے ذکر میں مشغول رہے اور ذکر میں لا الہ الا اللہ سب سے آسان ذکر ہے اس میں کوئی تجوید والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ بھائی میں سواد غلط پڑھ دوں گا میں تے اور توئیں میں فرق نہیں کر پاؤں گا کوئی زی زال اور اس میں فرق نہیں کوئی ایسا ایشو نہیں آسان ترین ذکر ہے لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ پڑھتے جاؤ دل میں پڑھتے جاؤ نہ لاؤ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آسان حل بتا دیا آپ کو اچھا باقی بہت سے ایسے معاملات جس میں کہتے ہیں کہ جی وہ وہی جو کہتے ہیں جی شادی رہے ہیں یا صبح آپ جا رہے ہیں یا رات کو آپ گھر آ رہے ہیں یا آپ آفس میں کوئی تھوڑی ٹائم کے لیے ریلیکس بیٹھے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے مطلب وضو نہیں ہے آپ پڑھتے دیکھیں جی میں کورس کروں قرآن مجید کی پوری صورت بھی آپ بغیر وضو کے اگر ہاتھ نہیں لگا رہے اور زبانی یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں شرعی اگر آپ بات کریں اگر آپ کو وضو نہیں ہے اور آپ نے سامنے قرآن کھول کے اس کے صفحے پلٹ اور انگلی وہ نہیں ہو رہا اور آپ کو یاد ہے اور آپ زبانی پڑھ رہے ہیں وضو سے پڑھیں گے تو سبحان اللہ وضو نہیں ہے تو اس کو پڑھنے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے دین اتنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ کہ میرا نام بھی لینا تو جا ناشتے جا پہلے وضو کر کے وضو ٹوٹ گیا تو پھر جا اور وضو کر کے اتنا مشکل نہیں ہے دین ہمارا ہمارا دین بہت آسان ہے شرط یہ کہ اس کو آسان ہم مانیں ہاں میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ کوشش کریں کہ ہر وقت وضو سے رہیں وہ ہماری وہ ایک مطلب ریکمینڈیڈ بات ہے بہتر بات ہے یہ بیٹا ایسا کریے بیچ والی ابھی فی الحال اٹھا لیں ادھر والی رہنے کا لیکن بیچ والی اٹھا لیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیمی تھوڑا پانی مجھے پلیز دیجیے گا جلا کر تو یہ کے نہیں لائے گئے آج نہیں لائے اچھا اچھا یہ چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں جو ایسی ہیں کہ جن میں کسی نے آپ پہ کچھ کیا نہیں ہوا چیزیں خود بخود آپ پہ آ رہی ہیں تو اس میں اصل میں ذمہ داری کس کی قصور کس کا ہے قصور ہمارا بنا ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں جیسے کفریہ کلمے والی بات بہت زیادہ سخت ہے کہ کفریہ کلمات اور ہماری خواتین میں ذرا زیادہ ہے یہ رجحان ذرا میاں سے لڑائی ہوئی وہ چار اکٹھی ہوئی تو کچھ کہہ دیا ذرا زیادہ میں یہ نہیں کہتا مرد نہیں کرتے مرد بھی کرتے لیکن ان کے خواتین میں تھوڑا سا رجحان زیادہ ہے ان چیزوں کا بلکہ اس میں مجھے ایک ہندوستان کے مفتی جو ہیں ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا ان کے یہاں تو وہ کہنے لگے کہ ہوا یہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے تھے بہت زیادہ شدید نوعیت تو میں وہی بات ہے کہ ان کو دم بھی کر کے دیکھ چکا ان کو پڑھنے کو بھی چیزیں دے دی ہر جو چیز میرے ذہن میں آتی تھی وہ میں کرتا رہا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں نہیں یہ سب مسئلہ ہے وہ سنبھل رہا تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسی مجھے خیال آیا تو میں نے کہا یار ایک چیز رہ گئی ہے اس کو بھی ذرا ٹیسٹ کر لیا جائے جزاک اس کو بھی ٹیسٹ کر لیا جائے انہوں نے اس کو فون کر کے کہا کہ بھائی تم اور تمہاری بیوی آ جاؤ اور مدرسے سے دو بالغ بچے بڑے بلا لیے تم پیچھے بیٹھ جاؤ انہیں بلا کر کہا کہ پڑھوا دیا پھر انہوں نے کہا کہ اچھے تجدید نکاح کرو اس طریقے سے کرنا انہوں نے تجدید نکاح کر دیا اب وہ دو بچے جو پیچھے بالغ بچے بیٹھے ہوئے بچے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ انہوں نے تجدید نکاح کر کے اور پھر انہوں نے ایک آدھی تصویر دے کے بس باقی سب چھوڑ دو نماز روزی کی پابندی کرو تصویر اچھا ڈیڑھ ہفتہ دو ہفتے بعد ان کا میسج آیا کہ جی الحمد للہ ہم تو بڑے سکون میں رہ رہے تو انہوں نے پھر مفتی صاحب نے آگے لکھا کہ مجھے تب سمجھ میں آئی کہ اصل میں ان کا جھگڑا اس لیے تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے کسی وقت کفری قدمہ کہا ہوا تھا اور وہ کوئی اتنا سخت کفری قدمہ تھا کہ جس کی وجہ سے تجدید نکاح لازم تھا اور چونکہ تجدید نکاح کے بغیر یہ اکٹھے رہ رہے تھے تو اس لیے یہ بے برکتی تھی اور یہ ہر وقت لڑتے رہے تھے تو جیسے میں نے تجدید نکاح کیا ان کے جھگڑے ختم تو یہ ایک ایکچوئل قصہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے یعنی مفتی صاحب نے مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے کہ انہوں نے خود درج کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی احتیاط بڑی ضروری ہے باقی یہ کہ حدیث میں بہت سے معاملات کے لیے باقاعدہ عمل موجود ہیں بد نظری ہے تو کیا کیا کیا جا سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جادو ہوتا ہے جو میاں بیوی میں قربت کو روکنے کے لیے ہوتا ہے میاں بیوی اکٹھے کبھی نہ ہو سکے اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا طریقہ ہے مختلف قسم کی چیزوں کے لیے کچھ روایات میں چیزیں موجود ہیں اب وہ بجائے اس کے کہ میں ایک ایک چیز بیان کروں وہ پھر میں جیسے کہتے ہیں نا ریٹرن فارم میں آپ کر دوں گا تو دو صحباب اس کو دیکھ لیں اور الحمدللہ وہ ایاز میاں نے تو آپ سے بات کی تھی انہوں نے وہ ظاہر کیا ہے ارادہ کہ ہماری یہ جو چھ چھ نشستیں میرے خیال ٹوٹل ہیں چھ نشستیں جو ہیں ان کی وہ کتاب بن جائے اور اگر کتاب بنتی ہے تو اس کے آخر میں پھر میں یہ سارے وظائف وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں اور وہ جو احادیث میں دیے ہوئے عمل ہے وہ ساری چیزیں ہم درج کر دیں گے اور یہ دعائیں بھی درج کر دیں گے ویسے اپلوڈ بھی میں کروا دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے اسے استفادہ کر سکیں کوئی خیال ہے کوئی کہ بس گفتگو ٹھیک ہو گئی ہے چلے الحمد للہ وصلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد مولا علیہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین